السلام السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى اجمعین الراحمین قال اللہ تبارک فی شان ان اللہ یسلون علی النبی آمنوا وسلموا اللهم صل على مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تو آج کا بیان وضو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہے اس کے بعد میں کب وضو کرنا کون سے کام کے بعد وضو کرنا سنت ہے اور کون سے کام کے بعد کون سے کام کے بعد وضو کرنا سنت تھے اور کون سے کام سے پہلے وضو کرنا سنت تھے اور پرانے پاک کو چھونے کے مسائل کیا ہے انشاءاللہ آج وضو کا پورا مکمل باب انشاءاللہ ہو جائے گا تو وضو توڑنے والی چیزیں چار ہیں وہ امور جن سے وضو ٹوٹتا ہے وہ چار ہے یہ چار چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چار چیزوں سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے پہلا خود کی منی کا نکلنا پہلا خود کی منی کا نکلنا فرض سے چاہے وہ منی فرض سے نکلے یا ناف کے نیچے جو سوراخ ہے اگر شرمگا اگر کسی کی شرمگا بند ہے اور اس کے ناف کے نیچے کھڈا ہے تو سوراخ ہے اگر وہاں سے منی نکلے تو بھی جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے جس کی شرمگا بچپن سے بند ہے پیدائشی طور پر جس کی شرمگا بند ہے اور جس کی شرمگاہ پیدائشی طور پر بند ہے اور جو سوراخ ہے وہ چاہے ناف کے اوپر ہو یا ناف کے نیچے ہو تو ایسی صورت میں کہیں سے بھی اگر منی کے علاوہ کوئی بھی چیز نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا خود کے منی کے علاوہ چاہے جو چیز نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا خود کی منی کے علاوہ چاہے جو بھی چیز نکلے شرمگاہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی شرمگا بعد میں بند ہو گئی اور اس کے اوپر شرمگا بند ہو گئی تو ناف کے نیچے سوراخ کیا گیا تاکہ وہیں سے جو ہے وہ پیشاب وغیرہ کر سکے تو وہ وہاں سے پیشاب وغیرہ کر سکے تو ایسی صورت میں جو ہے ایسے شخص کے لیے اس جگہ سے اس سوراخ سے کوئی بھی اگر منی کے علاوہ کوئی بھی چیز نکلے گی تو جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا چاہے اندر سے پانی نکلے خون نکلے یا کوئی بھی دوسری چیز نکلے اسے وضو ٹوٹ جائے گا اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی شرمگا بچپن سے ہی بند ہے اب اس کا سوراخ چاہے ناف کے اوپر ہو یا ناف کے نیچے ہو کہیں سے بھی اگر یہ منی کے علاوہ کوئی بھی چیز نکلے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یہ ایک مسئلہ ہو گیا پھر اسی طرح کوئی چیز نکلی ہے چاہے وہ دکھتی ہو یا نہ دکھتی ہو جیسے کسی نے ہوا خارج کر دیا تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح جو ہے ہوا خارج تو یعنی اس کا تعلق شرمگاہ سے ہوتا ہے شرمگاہ شرمگاہ کے علاوہ جو ہے کہیں سے ہوا خارج نہیں ہوگی پھر اسی طرح شرمگاہ سے اگر کوئی سوکھی چیز نکلے یا گیلی چیز نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا چاہے آدتن نکلے یا کبھی کبھی آدتن جیسے کسی کوئی چیز کوئی نہ کوئی چیز نکلتی رہتی ہے یا وہ نکلے یا کبھی کبھار کوئی چیز نکل جائے تو بھی جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا اسی طرح وہ شرمگاہ سے متصل ہو کر نکلے یا منفصل ہو کر نکلے متصل ہے جیسے ایک مثال کے طور پر کوئی کیڑا ہے کوئی کیڑا جو ہے شرمگاہ کے باہر آیا باہر آنے کے بعد میں وہ واپس اندر چلا گیا ایک مثال دے رہا ہوں کوئی کیڑا شرمگاہ کے باہر آیا باہر آنے کے بعد میں واپس اگر اندر چلا گیا وہ کیڑا تو اسی صورت میں بھی جو وضو ٹوٹ جائے گا اس کو کہتے ہیں متصلن یعنی وہ شرمگا سے ملا ہوا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹ باہر نکل گئی کیڑا ہو یا پاخانہ ہو چاہے جو چیز ہو وہ ڈائریکٹ باہر نکل گئی جدا ہو گئی شرمگا سے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا یہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اب چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھولے ایسے ہو وضو ٹوٹ جائے گا لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ میت کے علاوہ میت کا جو ہے وضو کبھی نہیں ٹوٹتا ہے میت کے علاوہ یہ جو بھی مسئلہ ہے تمام میت کے علاوہ کے لیے ہے میت کو ایک بار آدمی نے وضو کرا دیا اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا چاہے اس کا پوسٹ مارٹم ہو چاہے جو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے چاہے جو کچھ کر دے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا میت کو ایک بار وضو کرانے کے بعد میں شافی مسلک کے مطابق اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے پھر لیکن میت کو میت کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر اس کے کفن پر یا اس کے بدن پر اگر کوئی نجاست لگ جائے تو نجاست کو دور کرنا ضروری ہے جیسے کوئی میت ہے اس کو گسل دینے کے بعد میں جو اس کا پاخانہ نکل جائے اگر تو ایسی صورت میں اس کو گسل دینے کی ضرورت نہیں ہے مگر جہاں جہاں نجاست لگی ہے اس کو صاف کرنا واجب ہے ضروری ہے یہ ایک چیز ہو گئی وضو توڑنے والی اگلی یا پچھلی شرمگا سے چاہے جو چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اگلی یا پچھلی شرمگا سے منی کے علاوہ جو چیز نکلے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اب دوسری چیز وضو توڑنے والے کی وضو توڑنے والی دوسری چیز عقل کا زائل ہو جانا یعنی کہ تمیز کا زائل ہو جانا اب تمیز کا کس طرح زائل ہونا کہ آدمی ہوش میں نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے سامنے کیا نہیں ہوش میں نہ ہونا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر بے سکر ان اور جنون ان کسی نے نشہ کیا ہے یا کوئی پاگل ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا او اغما یا کوئی بے ہوش ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا او نومن یا کوئی سو گیا تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی مکات کو دبا کے سویا ہے جیسے آدمی ایک دم دبا کر ایک دم اچھے سے بیٹھ جائے ایک دم اچھے سے جو ہے سورین کو پیک کر کے دبا کر ایک دم اچھے سے بیٹھ جائے اب وہ سو گیا اب سونے میں وہ نیند میں امریکہ گیا خواب میں لندن گیا اب جب وہ اپنی شرمگاہ کو سرین کو دبا کر بیٹھ گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ چاہے لندن جائے سپنے میں چاہے انگلینڈ جائے امریکہ جائے جا کر واپس آ جائے انڈیا میں اس کے گھر پہ آ جائے اور جب اس کو اٹھے گا تو اسی حالت میں اگر وہ پایا گیا جس حالت میں وہ سویا تھا تو ایسی صورت میں جو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر وہ مکاد کو دبا کر نہیں سویا ہے سورین کو دبا کر نہیں سویا ہے تو ایسی صورت میں جو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے جیسے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ اونگ رہے نیند میں جو مطلب ایسے بیٹھے بیٹھے اونگ رہے تو ایسی صورت میں جو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا پھر اسی طرح اگر کسی نے نشہ کیا ہے اور نشہ کی ابتدا ہے نشہ جو ہے شروعات ہے اس کی عقل اب تک زائل نہیں ہوئی ہے تو بھی جو وضو نہیں ٹوٹے گا اگر نشہ پورا ظاہر نشہ چڑھ گیا اور اس کی عقل جو چلے گئی اب اس کی تمیز جو ہے تمیز ظاہر ہو گئی اس کی تو ایسی صورت میں جو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر نشہ کیا ہے اور اب تک تمیز ظاہر نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں جو وضو نہیں ٹوٹے گا یہ جو ہے دوسری شرط ہو گئی وضو توڑنے والی یہ دوسری چیز ہو گئی اور تیسری چیز اب تیسری چیز یہ ہے کہ مس فرضی آدمی گن بتنی کفی ہے آدمی کے فرج کو چھونا آدمی کی جو شرمگا ہے اس کو چھونا کس سے باطل جو ہے نا یہ سامنے والا یہ علاقہ یہ جتنی چیز ظاہری ہے نا یہ اس کو چھونا یہ اس سے جیسے شرمگا کو کسی نے چھو لیا ایسے تو وضو ٹوٹ گیا اگر اس طرح سے چھوا ہے پیچھے سے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن ایسا اگر کسی نے چھو لیا یہ باطنی کف سے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح اب دیکھیں اب اس نے جو شرمگاہ کو چھوا ہے چاہے اگلی شرمگاہ کو چھوا ہے یا پچھلی شرمگاہ کو چھوا ہے وضو ٹوٹ جائے گا اب جس کو چھوا ہے اگر اس کو لکوا مارا ہے جیسے کسی کے آلے تناسر کا اگر لکوا وغیرہ مارا ہے فالج مارا ہوا ہے کسی کی شرمگاہ کو تو بھی اس کے ہاں اس کو ہاتھ لگانے سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح وہ چاہے شرمگا چاہے انسان سے ملی ہوئی ہو یا شرمگا انسان سے جدا ہو تو بھی جو ہے وضو اس کو چھونے سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح میت کے شرمگا کو چھونے سے بھی جو ہے اگلی یا پچھلی شرمگا ہو میت کو چھونے سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح چھوٹے بچے کی شرمگا کو بھی چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا وہ بچہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اس کی شرمگاہ کو چھونے سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح کوئی اگر شرمگا کو جان بوجھ کر چھوے یا بھولے سے چھوے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا چاہے خود کی شرمگا ہو یا کسی اور کی شرمگا ہو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور لیکن آنت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جیسے پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے بیک تو بیک کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بیک کو چھونے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اب باطنی علیت جو ہوتے ہیں مطلب جب دوبورین کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا اب دوبورین جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے اس طرح سے دوبورین مل جاتی ہے تو اس کے سائٹ میں چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا صرف شرمگا جو ہوتی ہے مین شرمگا شرمگا کو چھونے سے ہی وضو ٹوٹے گا علیت جو ہوتا ہے اندر کا یہ جو حصہ ہوتا ہے جب یعنی دوبورین جب بند ہوتے ہیں اس طرح سے تو یہاں کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بھی چھونے سے جو وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر جو مین شرمگا ہوتی ہے زکر ہو چاہے پیچھے کا سوراخ ہو اس کو ہاتھ لگنے سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح ان سائن کو چھونے سے یعنی ٹیسٹس جو ہوتے ٹیسٹس کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے شافائی مطلب میں ٹیسٹس کو چھونے سے جو ہے وضو نہیں چھٹتا ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے پھر اسی طرح خطرہ جو ہوتی ہے بچے کی ختنا جو کٹ کر جو یعنی آگے کو جو چمڑی جو کٹ کر جو نیچے گرتی ہے تو بچے کی ختنا کی جو آگے کا جو حصہ کٹ کر گرتا ہے اس کو چھونے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا پھر اسی طرح انگلیوں کا جو سرا ہے یہ انگلیوں کا سرا یہ یہ یہ انگلیوں کا جو سرا ہے اس سے اگر چھوئے اگر تو بھی جو وضو نہیں ٹوٹے گا انگلیوں کے سرے سے یہ ناخون کے پاس کا جو سرا ہوتا ہے نا یہ اس کو چھونے سے بھی جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا یہ اگر شرمگا کو اگر ہاتھ لگا دیے اس سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا پھر اسی طرح یہ حرف جو ہوتا ہے سائڈ کا حصہ یہ سائڈ کا حصہ اور یہ انگلیوں کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے یہ یہاں کا اوپر اوپر کا جو اندر کا یہ حصہ ہوتا ہے یہ لگنے سے بھی جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا یعنی جو ظاہر ہے جو دکھ رہا ہے جو دکھتا ہے یہ اس کے یہ اگر فرض کو ہاتھ لگ جائے گا یہ فرض کو چھو لیں تو وضو ٹوٹ جائے گا چاہے شرمگاہ اگلی ہو یا پچھلی ہو یہ اگر ہاتھ لگ جائے اس سے تو آدمی کا وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح ممسوس کا وضو نہیں ٹوٹے گا ابھی جیسے ہم اگر کسی بچے کی شرمگاہ کو چھو رہے تو وضو ہمارا چھونے والے کا وضو ٹوٹے گا مگر جو ہے جس کو چھوا جا رہا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس میں اسی طرح چاہے بچے کا ہو یا بڑے کا ہو جس کو چھوا جا رہا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جو چھو رہا ہے اس کا وضو ٹوٹے گا ٹھیک ہے یہ ہو گئی تیسری چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے یہ تیسری چیز ہو گئی اب چوتھی چیز اب چوتھی چیز یہ ہے دو بڑے اجنبیوں کی چمڑیوں کا ملنا دو بڑوں کا دو بڑے انسانوں کا اجنبی کے چمڑیوں کا مل جانا اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو وضو ٹوٹ جائے گا چاہے کسی نے زبردستی کیا ہے کہ تو چھو اس کو تو بھی جو وضو ٹوٹ جائے گا چاہے شہوت کے ساتھ چھوئے یا بغیر شہوت کے چھوئے وضو ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح اب جیسے پیچھے بتائے کہ ہم اگر کسی کی شرمگاہ کو چھوئیں گے یعنی جو غیر محرم ہے غیر محرم اجنبی کی دو آپس میں چمڑیوں کا ملنے سے وضو ٹوٹتا ہے تو پیچھے بتائے کہ اگر کسی کے فرض کو ہاتھ لگا دے تو چھونے والے کا وضو ٹوٹے گا جس کو چھوا جا رہا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا تو اسی طرح یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہاں پہ دو اجنبی عورتیں یعنی جو مرد اور عورت دونوں کا دو اجنبی مرد اور عورت بڑوں کا دو بڑے اجنبی مرد اور عورت کے آپس میں چمڑی اگر مل جائے چمڑی سے چمڑی تو وضو ٹوٹ جائے گا کپڑے سے اگر لگ گیا ایسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ چمڑی لگنی چاہیے چمڑی سے چمڑی لگے گی تو ہی وضو ٹوٹے گا ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا یہاں پہ چھونے والے کا بھی وضو ٹوٹے گا اور جس کو چھوا گیا اس کا بھی وضو ٹوٹے گا یہاں پر لیکن پیچھے جو بتائے ہیں پیچھے دونوں کا نہیں ٹوٹے گا جس نے شرمگا چھوا ہے اسی کا وضو ٹوٹے گا اگر جس نے شام کا چھوا ہے اور اس نے غیر محرم کا چھوا ہے تو دونوں کا وضو ٹوٹے گا لیکن وہاں پہ جو اس نے چھوا ہے میت کا چھوا ہے یا بچے کا چھوا ہے یا اپنا خود یا پھر جو ہے کسی کسی شخص کا یعنی بڑے آدمی کا چھو لیا تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کسی محرم کے شرمگاہ کو ہاتھ لگا دے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا سامنے چھونے چھوئے جانے والے کا وضو نہیں ٹوٹے گا مگر جو چھو رہا ہے اس کا وضو ٹوٹے گا پیچھے جو بتایا تیسری شرط میں مگر چوتھی شرط میں کیا ہے جو غیر محرم ہے بڑے ہیں ان دونوں کے آپس میں اگر چمڑی سے چمڑی مل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا وہ چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو چاہے کوئی زبردستی کرے کہ اس کو چھو چاہے جو ہو جائے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا چاہے چھونے والا ہو یا چھوئے جانے والا ہو سب کا وضو ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح میت کا وضو نہیں ٹوٹے گا جیسے پیچھے بتائے میت کو ایک بار وضو اور غسل کروا دیے اب چاہے زمین پھٹے زمین چڑے آسمان پھٹے چاہے یہ میت کا پوسٹ مارٹم ہو جائے چاہے اس کے ساتھ زنا ہو جائے چاہے جو کچھ ہو جائے میت کا وضو اور غسل نہیں ٹوٹتا ایک بار ان کو وضو اور غسل کروا دیے اب ان کا وضو اور غسل نہیں ٹوٹے گا یہ مسئلہ ہمیشہ دھیان میں رکھے کیونکہ اس میں آدمی جو دھوکہ دھوکا کھا جاتا ہے کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب میت کو قبر سے نکالتے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو لوگ واپس سے اس کو غسل دیتے واپس کفن کفناتے دفناتے واپس کفناتے ہیں اور اس کو دفنا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں غسل دینا واجب نہیں ہے اگر کفن وغیرہ پر اگر اس اس کے کے بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے تو نجاست کو صاف کر دیں اس کے کفن کو صاف کر دیں اور اس کو واپس جو ہے اسی طرح دفنا دے غسل دینے کی واپس نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اسی طرح بال کو چھونے سے غیر محرم کے بال کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جو بال ہوگا اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اس کے دانت کو غیر محرم کے دانت کو ہاتھ لگا دیے تو وضو نہیں ٹوٹے گا جیسے کوئی عورت جا رہی راستے میں سے آپ نے اس کے دانت کو ہاتھ لگا دیے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اسی طرح کوئی عورت جا رہی ہے آپ نے اس کے جو بال پکڑ لیے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا ایک مثال دے رہا ہوں ایسا کیجیے مت ورنہ مار کھانا پڑے گا پھر اسی طرح جو ہے اپنے خود کے کے بال کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹے گا اپنی بیوی سے چمڑی سے بتائے نا سوائے چمڑی کے وضو نہیں ٹوٹے گا اچھا بال پہ ہاتھ لگائے تو بال چمڑی نہیں ہے نا وہی بتا رہے اچھا، کیا جی، جی، بال کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا دانت دانت کو ہاتھ لگائے تو نا وضو نہیں ٹوٹے گا ناخون ناخون کو ہاتھ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا پھر اسی طرح اگر یہ آنکھ کے اندرونی حصہ جو ہوتا ہے آنکھوں کے اندر کانچ ہوتی ہے آنکھ کے اندرونی حصے اس کو بھی ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے باقی اس کے علاوہ جو کچھ چمڑی ہے سب سے وضو ٹوٹ جائے گا آپ زبان کو سوچے کہ زبان پہ ہاتھ لگائے تو زبان بھی چمڑی ہے زبان کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا ہوٹ کو لگائے تو ٹوٹے گا ناک کو لگائے تو ٹوٹے گا وہ چیز جو چمڑی ہے اس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح کوئی چھوٹے ابھی جیسے اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے کہ بچوں کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں جیسے چھوٹی بچی ہے جو ہماری محرم میں شمار نہیں ہوتی ہے تو اور اسی طرح جو ہے کوئی بچہ ہے عورت کے لیے لڑکا ہے وہ جو وہ لڑکا جو ہے اس عورت کے جو ہے محرم میں شمار نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کتنے سال کا ہونا چاہیے تو اس کا ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا اب دیکھیے علماء فرماتے تمیز آنے کے بعد اگر بچے کو تمیز آ گئی ہے اکثر بتاتے سات سال کے بعد جیسے سات سال کا ہو گیا تو سات سال میں ایک دم اچھے سے بچے کو تمیز آ جاتی ہے کہ کس طرح رہنا ہے کس طرح کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے مکمل بچوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اگر گئے محرم اگر ان بچے کو یا بچی کو چھو لے تو وضو ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح جو نصبی محرم جو ہوتے ہیں ان کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے جیسے لڑکوں کے لیے جو ہے مردوں کے لیے اس کی بہن ہو گئی اس کی ماں ہو گئی اس کی کالا ہو گئی اس کی پھوپھی ہو گئی ان کو چھونے سے جو وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن مامی کو چھونے سے یعنی ماما کی وائف کو چھونے سے یا جو ہے چچا کی وائف چاچی کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کے علاوہ چچا ساتھ بہن کو جو چچا کی لڑکی ہے اس کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پھوپھی ساتھ بہن کو بہن کو چھونے سے جو وضو ٹوٹ جائے گا چمڑی سے چمڑی مل جائے تو ماما ساتھ بہن کو چھونے سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا تو اسی طرح لیڈیز کے لیے بھتیجا ہو بھتیجا جو ہے غیر محرم ہے بھانجا غیر محرم ہے پھر اس کے علاوہ دیور غیر محرم ہے پھر یہ تمام چیز جو ہے یہ غیر محرم میں اس کے شمار ہوگی یا مساحرت سانس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے ساسو ماں جو ہوتی ہے وائف کی ماں تو اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور دو مردوں کا آپس میں چھونے سے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے مسافہ مسافہ کرتے دو مرد مرد لوگ آپس میں مسافہ کرتے ہیں تو وہ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے دو عورتیں لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے کی چمڑی مل جائے ملنے سے ان کے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے پھر اسی طرح اگر کسی عورت کا عضو الگ ہو جائے یا کسی مرد کا عضو الگ ہو جائے جدا ہے الگ ہے تو اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا پھر اسی طرح اگر شبہ ہو گیا کیا میں نے میں نے جس کو چھوا وہ محرم ہے یا نہیں میں نے میری بہن کو چھوا یا کوئی لڑکی جو اس کے ساتھ میں اس کی سہیلی تھی اس کو چھوا اندھیرا تھا یا کچھ مسئلہ تھا کس کو چھوا پتا نہیں تو ایسی صورت میں جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا اگر شبہ ہے تو جیسے ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں جیسے ایک زید نام کا لڑکا ہے اس کے باپ نے اس کو بولا کہ بیٹا تیری ایک بہن جو ہے ایک مثال کے طور پر تیری ایک بہن کلیان میں رہتی ہے وہ تیری ایک بہن کلیان میں رہتی ہے لیکن اس کو پتا نہیں اس کی بہن کون سی ہے اس کو وہ کچھ نہیں معلوم صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کی ایک بہن کلیان میں رہتی ہے اس نے کبھی اس کو دیکھا نہیں نہ اس کو پہچانتا ہے نہ کچھ ہے ابھی وہ شخص جو ہے کلیان پہنچ گیا اب کلیان پہنچنے کے بعد میں جو ہے اس کا کسی لڑکی کو ہاتھ لگ گیا تو ایسی صورت میں اس لڑکی کو ہاتھ لگنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جیسے مسلم لیڈیز کیونکہ مسلمان ہے تو مسلمانی بہن ہوگی اس کی تو اس کو چھونے سے جو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اگرچہ اس کو جانتا ہو نہ جانتا ہو اگر دوسری لیڈ, لیڈ, دوسری لیڈیز کو ہاتھ لگ جائے گا اس کا تو وضو ٹوٹ جائے گا اس کا کیونکہ اس کی بہن ایک ہی ہے دو نہیں ہے تو اسی صورت میں جو نہ معلوم ہونے کی صورت میں چاہے جس لڑکی کو بھی ہاتھ لگ جائے تو جو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور اگر جو ہے ایسا ہو گیا کیا اس, وہ کوئی شخص کلیان چلا گیا زید جو ہے کلیان چلا گیا اس کی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے اب گیا تو اس کے ایک ایک ایک شخص اور لڑکی ملی اس نے اس ہاتھ ملا دیا اس ہاتھ لگ گیا اب اس کا وضو نہیں ٹوٹا وہ اس کی بہن نہیں تھی پھر بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ اس اس کو نہیں تھا کی بہن ہے ہے یا نہیں اسی طرح اس اس کا جو نے دوسری لڑکی سے ہاتھ ملایا وہ اس کی بہن تھی پھر بھی اس کو ہاتھ لگانے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کی بہن ایک ہی ہے دو نہیں ہے جو پہلے والی تھی تو اس کو پتا نہیں تھا اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا اب دوسری والی تھی تو اس صورت میں جو ہے اس کا ہاتھ لگنے سے اس کا وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا تو یہ پورا مکمل مسئلہ ہے کہ اگر کسی غیر محرم کے اگر کسی غیر محرم کے چمڑی کو اگر ہاتھ لگ جائے تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا تو وضو توڑنے والی چیزیں چار ہیں آپ لوگ اس کو نوٹ کریں وضو توڑنے والی چیزیں چار ہیں نوٹ کر رہے ہو آپ لوگ اگلی یا پچھلی جی، جی،, جی جی اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے منی کے علاوہ کسی اور چیز کا نکلنا منی کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن منی کے علاوہ چاہے جو چیز بھی نکلے چاہے مزید نکلے چاہے جو ہے مثال کے طور پر خون نکلے یا چاکلیٹ نکلے چنے بٹانے چاہے جو نکلے اسے وضو ٹوٹ جائے گا جو بھی چیز نکلے وضو ٹوٹ جائے گا اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے منی کے علاوہ کوئی بھی چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا دوسرا اگلی یا پچھلی شرمگا کو ہتیلی یا انگلیوں کے باطنی حصے سے چھوننے سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے اگلی یا پچھلی شرمگا یہ باطنی یہ ہتیلی حصے یا انگلیوں کے باطن حصہ یہ یعنی یہ پورا حصے سے اگر شرمگا کو آدمی چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اگلی یا پچھلی شرمگا کو ہتیلی یا انگلیوں کے باطنی حصے کے حصے حصے سے چھونا یہ وضو توڑ دیتا ہے یہ دو چیز ہو گئی اب تیسرا ہے بے ہوشی دیوانگی یعنی مجنون ہو جانا پاگل ہو جانا یا سو جانا یا نشے میں آ جانا اتنا نشہ چڑھ جانا کہ آدمی ہوش کھو بیٹھے تو کسی اور وجہ سے عقل کا زائل ہونا یا کسی اور وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ہے وضو ٹوٹ جاتا پھر اسی طرح بڑے چوتھا وضو توڑنے والی چوتھی چیز بڑے نا محرم مردوں اور عورتوں کا عورتوں کے بدن کی چمڑیاں بلا حائل آپس میں چھو جانا اگر کوئی دو غیر محرم مرد اور عورت کا بغیر حائل یعنی دونوں کے چمڑی کے درمیان کچھ نہیں ہے بغیر حائل اگر دونوں کی چمڑی مل جائے تو اس سے دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا سمجھ میں آ گیا مسئلہ یہ وضو توڑنے والی چیزیں جی ہاں حضرت جی اب مسئلہ آتا ہے اب محرم کے بارے میں تھوڑا ایک بار واپس سے دیکھ لیں کہ چاچی ممانی چاچی ممانی ماما کی وائف اور پھوپی ذات بہن مامو ذات بہن خالہ زاد بہن ان تمام کو چھونے سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر آپس میں چمڑی مل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح پھوپا لڑکی کے لیے پھوپا کھالو پھوپا کھالو پھوپی زاد بھائی چچا زاد بھائی خالہ زاد بھائی ماموزاد بھائی ان تمام لوگوں کو چھونے سے جو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا لڑکی کا سمجھ میں آ گیا مسئلہ حضرت حضرت جی ہاں اس میں آپ نے جو بولے نا کہ آگے کے حصے سے اگر اپنا آگے کے چمڑے لگ گئے تو وزر ٹوٹ جائے گا لیکن سمجھو اگر ان جو ابھی آپ نے جو رشتے بتائے اگر ان کو اگر پیچھے کے مطلب اپنے پیچھے کے حصے کا ہاتھ لگ گیا تو وہ بھی وضو ٹوٹ جائے گا کیا ہاں تو بھی ٹوٹ جائے گا اور اگر اپنی بیوی اور بیوی کو اگر چھو لیا تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے بیوی اصل میں غیر محرم ہے غیر محرم ہے اس لیے تو اس سے شادی ہوئی نا آپ کی اچھا تو اگر بیوی کو بھی چھو لیں گے اگر لیکن بیوی کو اگر جو سامنے والا حصہ ہے اس سے اگر چھو لیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا اگر پیچھے سے اگر کبھی ٹچ ہوتا ہے تو وہ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا ہیلو ہلو جی اگر بیوی کو سامنے والے حصے سے چھو لیں گے تو وہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اگر سمجھا آپ نے بتایا کہ پیچھے والے کا اگر اپنا حصہ لگ جاتا ہے ٹچ ہو جاتا ہے تو بھی وہ ٹوٹ جائے گا پیچھے حصے سے مراد یہ ہاں دیکھیے ہاں۔ یہ مسئلہ یہ مسئلہ صرف خود کی شرمگاہ کے لیے ہے خود کی شرمگاہ یا کسی اور کی شرمگاہ آدمی چھو لے تو اس میں ہے کسی غیر محرم کو چاہے یہاں سے چھوئے چاہے یہاں سے چھوئے چاہے جہاں سے چھوئے چمڑی سے چمڑی سے چمڑی اگر ٹچ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا شکریہ جی پھر جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا جیسے اگر زید جو ہے بھیڑ میں چل رہا ہے اب آگے غیر محرم ہے لیکن جیسے عام طور پہ ہوتا ہے جیسے ہم طواف کر رہے یا پھر اجمیر شریف جاتے ہیں وہاں پہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اب یہ کنفرم نہیں ہے ناخن ٹچ ہوا کہ پیر ٹچ ہوا تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا دیکھیے اتنا تو نہیں ہوگا کہ ناخن ٹچ ہوا آدمی کو یہ کہنے کی ایسی صورت میں بدن لگی جاتا ہے چمڑی ٹچ ہو ہی ہے جی ایسا جی۔ اس میں اس طرح فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بچنا بہت مشکل ہے جیسے خاص کر طواف کرتے وقت کہ میں خود بھی گیا ہوں میں دیکھا ہوں بہت زیادہ معاملات ہو جاتے ہیں آدمی چاہے جتنا بچا کر چلے بچ نہیں پاتا ہے وہ نہ غیر محرم جو ہے مطلب اس کا آپس میں چمڑی سے چمڑی ملی جاتی ہے ان سب جگہوں پر کیونکہ وہ بھیڑ کی جگہ ہے ہر کوئی اپنے اپنے اس میں دھن میں چلتا رہتا ہے پڑھتے پڑھتے تو کسی کو دھکا لگتا ہے تو چمڑی لگ جاتی ہے تو کب کیا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں یہاں پہ امام ایسی جگہوں پر جہاں پر یہ مسئلہ ہو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کر لے کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے غیر محرم کی چمڑی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو ایسی صورت میں ان سب جگہوں پر اگر آدمی مجبور ہے تو یہاں پر جو ہے تکلیف کرنا ہے دوسرے امام کی جی۔ تاکہ ہمارا وضو بچ جائے کیونکہ بہت مشکل ہو جائے گا ابھی جیسے آپ اگر طواف کرنے کے لیے جاتے ہو آپ کا وضو ٹوٹے گا آپ کو اتنے دور واپس جانا پڑے گا کیونکہ وہاں سے تارت خانہ کافی دور ہے اگر دیکھا جائے تو حرم سے جو ہے طواف ابھی جب میں گیا اس وقت تو کافی دور تھا ابھی پتہ نہیں کہاں لوگ نے بنائے ہیں لیکن یہ ہے کہ کعب شریف سے اگر ہم حرم میں اگر طواف کر رہے تو وہاں سے بہت زیادہ دور باہر نکلنا پڑتا ہے جب جا کے ہم کو تہارت کھانا ملے گا تو اسی جگہوں پر جا کے وضو کرنا پھر آنا پھر واپس ہاتھ لگے پھر جانا پھر آنا یا آدمی کا جو سال بھر ایسے ہی نکل جائے گا اس کا طواف نہیں ہوگا جی حضرت یہ تو بات ہو گئی طواف کے لیے لیکن اگر جی۔ کوئی جیسے اجمیر شریف گیا ہے اس کا موقع ہے اس وقت بھی کافی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے یا دربار جی، میں جب حاضر کے لیے جاتے تو اس وقت کے لیے کیا حکم ہوگا تو ایسی صورت میں یہاں پہ وہی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کر لے یا اپنے آپ کو اس قدر بچا لے تاکہ آدمی کا جو ہے مطلب کوئی ٹچ نہ ہو جی اصل میں اس کے ٹائم پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب دربار کے اندر بھیڑ میں جانے جاؤ تو غیر محرم عورتیں بھی آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں پیر ٹچ ہو ہی جاتا ہے اور جی۔ اس کے وقت کیونکہ کچھ ساتھیوں نے یہ کہا یہاں پہ تو وضو نزدیک ہے آپ جا کے وضو کر سکتے لیکن بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دشواری ہوتی ہے تو کیا حکم ہے اس میں تو وہی یہاں پہ ایسی صورت میں یہی کرے کہ امام اعظم کو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا وضو کرنا جانا آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر نہیں جم پائے گا تو ایسی صورت میں علما فرماتے ہیں مجبوری کے وقت میں جو ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال پر عمل کر لے تو جو ہے اس کا وضو باقی رہ جائے گا پھر جی جزاک اللہ جی تو ابھی دیکھیے یہ ہو گیا مطلب یہ وضو توڑنے چار چیزیں آپ کو پوری مکمل سمجھ میں آ گئی حضرت ایک مسئلہ اور آپ نے فرمایا کہ منی کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن غسل فرض ہو جائے گا نا جی غسل فرض ہو جائے گا جی جی ابھی دیکھیے ہو سکتا ہے کبھی اگر یہ کٹ جائے کبھی فون تو اسی صورت میں واپس سے میں جلدی سے لنک بھیج کر جو ہے وہ کر دوں گا پھر آپ لوگ ایڈ ہو جائیے گا سیٹنگ ہو نہیں پا رہی اصل میں اس کی میں انشاءاللہ واپس سے آپ لوگوں کو ایڈ ہونا پڑے گا شاید تو دیکھیے ان چار چیزوں کے علاوہ چاہے جو ہو جائے وضو نہیں ٹوٹے گا چاہے کسی کا خون نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا کسی کے جو پیپ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا چاہے جو ہے ستر گاہ کھل جائے وضو نہیں ٹوٹے گا چاہے جو کرے ان چار چیزوں کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے شافی مسلک میں یہ چیز سمجھ میں آ گئے نا یہ چار چیز ان چاروں کے علاوہ کچھ بھی ہو جائے وضو نہیں ٹوٹے گا کبھی دیکھیے تو ان چاروں چیزوں کے علاوہ چاہے جو ہو جائے وضو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے اور اور اگر انشاءاللہ سمجھ میں نہیں آیا تو انشاءاللہ ہمارا گروپ تو رہے گا ہی عز و جل انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ توفیق بخشے تو ابھی دیکھیے وہ امور جن کو چھونے جن جن کے بعد جو وضو کرنا سنت ہے وہ کام جس کے بعد وضو کرنا سنت ہے اب دیکھیے وہ کیا کیا ہے ہجامہ کرنا ہجامہ کرنے کے بعد جو ہے وضو کرنا سنت ہے ہجامہ کرنے کے بعد جو ہے وضو کرنا سنت ہے ابھی جو بتایا جا رہا ہے یہ وہ کام ہے جن کے بعد وضو کرنا وہ کام کرنے کے بعد وضو کرنا سنت ہے تو ہجامہ کرنے کے بعد جو ہے وضو کرنا سنت ہے اسی طرح جو ہے ناخن کاٹنے کے بعد ناخن کاٹنے کے بعد وضو کرنا سنت ہے پھر اسی طرح مونچھوں کو کاٹنے کے بعد وضو کرنا سنت ہے پھر آنت کے بال یعنی یہ منہ زیر ناف ناف کے نیچے کا جو بال ہوتے ہیں اس اس کو کاٹنے کے بعد جو ہے وضو کرنا سنت ہے اس کو کاٹنے کے بعد جو ہے وضو کرنا سنت ہے میت کو اٹھانے کے بعد وضو کرنا سنت ہے میت کو ہم اٹھا لیے اس کے بعد وضو کرنا سنت ہے میت کو اٹھانے کے بعد اور میت کو چھونے کا چھونے کے بعد بھی جو وضو کرنا جیسے میت کو چھو لیے اب اس کے بعد وضو کرنا سنت ہے چھونے کے بعد بھی اب خنسا مشکل خنسا مشکل بولتے ہیں اس شخص کو خنسا یعنی کہ چھکے جو ہوتے ہیں جیسے مخنس لوگ یہ کنر جن کو کہا جاتا ہے کنر کنر ہی کہتے ہیں نا کچھ تو ان کو چھونے سے جو ہے اب وہ یہ دیکھا جائے گا ہم نے جس کو چھوئے ہے وہ مرد ہے یا عورت نہیں یعنی کچھ مطلب یہ کنسا یہ کیا بولتے ہیں کچھ مکھنس لوگ اس طرح ہوتے ہیں خنسا مکھنس مانا چھکا جو گھومتے رہتے ٹرین وغیرہ میں ادھر ادھر وہ لوگ اگر وہ یہ دیکھا جائے گا ہمارا ہاتھ جس کو لگا ہے وہ مرد ہے یا عورت اگر عورت ہے یعنی بات مکمل سمجھ میں آ گیا کہ ہاں، یہ پورا عورت ہی ہے تو اس کو چھونے سے وضو کرنا پڑے گا اگر مرد کو لگا ہے تو کوئی مشکل نہیں وضو نہیں ٹوٹا اب اگر کوئی ایسا خنسا ہے ایسا مکنس ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت اس کو بولتے ہیں خنسا مشکل جس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جو اس کو چھونے کے بعد وضو کرنا سنت ہے اسی طرح امرد جو بچہ امرد ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے شہوت وغیرہ آئے یا کچھ مسئلہ ہو جائے امرت بچے کو چھونے سے جو ہے وضو کرنا سنت ہے اسی طرح جو چھوٹی بچی ہوتی ہے چھوٹی بچی اس کو چھونے کے بعد بھی جو ہے وضو کرنا سنت ہے پھر ودوفریہ اور یہ عورت کے بال عورت کے ناخن چھونے کے بعد وضو کرنا سنت ہے اوپر بتائے اوپر بتائے کہ عورت کے بال کو چھوئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن بتا رہے اگر ہاتھ لگ گیا تمہارا عورت کے بال کو تو وضو کرنا سنت ہے اسی طرح عورت کے دانت کو اگر ہاتھ لگ جائے دانت کو جو ہے وضو کرنا سنت ہے پھر اسی طرح اس کے جدا ہوئے اس سے اس سے اگر کوئی یہ جدا ہو گیا اس کا حصہ عورت کا کوئی حصہ یا مرد کا کوئی حصہ اگر جدا ہو گیا تو اس کو چھونے سے اوپر بتائے کیا اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن یہاں بتا رہے کوئی اگر جدا جیسے کسی عورت کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں آ گیا جدا ہوا یا جو کسی مرد کا ہاتھ جو کسی عورت کے ہاتھ میں چلا گیا جدا ہوا تو ایسی صورت میں جو اوپر وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاتھ لگنے کے بعد وضو کرنا سنت ہے اسی طرح یہ جانور کی شرمگا کو ہاتھ لگانے سے وضو کرنا سنت ہے جانور کی شرمگا کو اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو کرنا سنت ہے اسی طرح شہوت کے نظر سے دیکھنا اگر کسی کو شہوت کی نظر سے دیکھے تو ایسی صورت میں جو ہے وضو کرنا سنت ہے یا جو ہے گالی دیے یعنی برے الفاظ استعمال کیے اگر تو ایسی صورت میں وضو کرنا سنت ہے اگر بہت زیادہ غصہ آ گیا ہے تو وضو کرنا سنت ہے اگر کوئی نماز میں زور سے ہنسے کہکا لگا کر تو ایسی صورت میں وضو کرنا سنت ہے لیکن نماز باطل ہو جائے گی اور اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو وضو کھانے کے بعد کرنا اور جب بچہ جب سال کے حساب سے جیسے کوئی شخص کسی بچے کی جب منی نہیں نکلی ہے مگر وہ پندرہ سال اس کو کمری پندرہ سال ہو گئے یعنی اردو تاریخ کے حساب سے اس کو جو ہے پندرہ سال کا بچہ ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے وضو کرنا سننا تھا ایسے بچے کے لیے اگر اس کو منی نکلی ہے اس کی منی نکلنے سے بالغ ہوا ہے تو جو اس کو غسل کرنا پڑے گا مگر اگر سال کے حساب سے بالغ ہوا ہے جیسے کمری سال انگلش کے حساب سے نہیں اردو سال کے حساب سے اگر پندرہ سال کا ہو گیا ہے کمری تاریخ کے حساب سے تو جو ہے اس کو وضو کرنا اس کے لیے سنت ہے پھر اسی طرح جب نماز کا ارادہ کرے آدمی وضو کر لے مسجد میں جانے لگے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وضو کر کے جانا مسجد میں سنت ہے تو یہ ہو گئی وہ چیز جس کو کرنے کے بعد جو ہے وضو کرنا سنت ہے جو ہونے کے بعد وضو یعنی یہ کام ہو چکا ہے اب وضو کرنا سنت ہے ابھی وہ کام ہے جس کو کرنے کے لیے وضو کرنا سنت ہے ہم پہلے وضو کریں گے اس کے بعد وہ کام کرنا ہمارے لیے سنت ہے وہ کیا ہے اب وہ دیکھیے قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو پہلے ہم کو ہمارے لیے وضو کرنا سنت ہے اس کے بعد میں اگر حدیث کو روایت کرنا ہے پڑھنا ہے تو حدیث کو روایت کرنا ہے تو اس کے لیے جو وضو کرنا سنت ہے چاہے قرآن شریف پڑھنے پڑھے یا حدیث چاہے قرآن شریف پڑھے یا سنے قرآن شریف اور حدیث کو سننے کے لیے وضو کرنا سنت ہے دونوں کو سننے کے لیے بھی ہم پڑھ نہیں رہے وہ سامنے والا پڑھ کے بتا رہے سامنے والا جو قرآن پاک اور حدیث شریف پڑھ کے سنا رہے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے وضو کرنا جو ہے سننے کے لیے بھی جو ہے سنت ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جو ہے وضو کرنا سنت ہے وہ شرعی اور شرعی علم سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے دونوں کے لیے وضو کرنا سنت ہے جیسے ہم یہ جو ابھی جو ہمارا یہ چل رہا آن لائن جو ہماری کلاس چل رہی ہے تو اس میں بھی ہم ہمارے لیے ہم دونوں کے لیے جو ہے ہمارے سب کے لیے جو ہے وضو کرنا سنت ہے کیونکہ ہم یہ شریعت کا علم سیکھ رہے اس وجہ سے ہم سب کے لیے جو وضو کرنا سنت ہے اسی طرح شریعت کے علم کو لکھنے کے لیے بھی جو وضو کرنا سنت ہے پھر مسجد میں داخل ہونے کے لیے وضو کرنا سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر روزے کی زیارت کرنے جانے کے لیے وضو کرنا سنت ہے اسی طرح جتنے قبور ہے قبرستان وغیرہ میں اگر جائے قبروں پر زیارت کے لیے تو اس کے لیے جو وضو کرنا سنت ہے پہلے پھر جمعہ کے علاوہ جو خطبہ ہو اس کے لیے وضو کرنا سنت ہے اگر کوئی امام بغیر وضو کے اگر جیسے نماز استشکا وغیرہ ہو گئی تو اس کے بعد میں اپنا سورج گہن کی نماز کا خطبہ سورج گہن کی نماز کا خطبہ اور یہ نماز استشکا وغیرہ ہو گئی عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز کا خطبہ اگر کوئی امام بغیر وضو دے دے تو بھی جو ہے اس کا خطبہ ہو جائے گا لیکن امام کے لیے سنت ہے کہ وہ با وضو ہو کر جو ہے وہ خطبے کو دے اب سونے سونے اگر آدمی سونے کا ارادہ کرتا ہے تو سونے کے لیے جو وضو کرنا سنت ہے پھر آزان دینے کے لیے وضو کرنا سنت ہے اقامت دینے کے لیے وضو کرنا سنت ہے اور غسل کرنے کے لیے بھی جو ہے اس سے پہلے وضو کرنا سنت ہے اگر کوئی جنابت والا ہے اگر کوئی جنابت والا ہے اور وہ جو ہے کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا سنت ہے جیسے کہ کسی نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر دیا یا سویا ہوا تھا احتلام ہو گیا یا کوئی شخص جو ہے سویا ہوا تھا اس کا احتلام ہو گیا یا پھر جو ہے بیوی کے ساتھ جو ہے ہم بستری کیا تو ایسی صورت میں اس نے اب تک غسل نہیں لیا ہے اب اس کو کھانا پینا ہے اس کو کھانا پینا ہے تو ایسی صورت میں وہ وضو کرے گا اس کے بعد کھائے گا پیے گا اور اگر کوئی کسی نے بیوی کے ساتھ ایک بار ہم بستری کر چکا ہے اب دوسری بار پھر اس کو ہم بستری کرنا ہے اور تو ایسی صورت میں جو ہے وہ وضو کرے گا پھر دوسری بار جو ہے واپس پھر دوسری بار ہم بستری کرے گا یہ اس کے لیے سنت ہے دوسری بار ہم بستری کرنے کے لیے پھر تیسری بار اور تیسرا جو ہے میت کو اٹھانے کے لیے ایک منٹ ایک منٹ رک جائیے میت کو اٹھانے کے لیے جو وضو کرنا سنت ہے پھر اسی طرح تفسیر کی کتابیں جو ہوتی ہے جیسے تفسیر نعیمی ہو گئی تفسیر جلال یہ جو کتابیں ہوتی ہے تفسیر وغیرہ کی تو ان تمام تفسیر کی کتابوں کو اٹھانے کے لیے بھی وضو کرنا سنت ہے کیونکہ اس میں جو ہے تفاصر زیادہ ہوتا ہوتا ہے ہے قرآن پاک کم اس کے اندر اس وجہ سے اس کو اٹھانے کے لیے وضو کرنا سنت ہے ہے فرض نہیں اسی طرح صفا مروہ پہ صحیح کرنے کے لیے جو ہے وضو کرنا سنت ہے وقوف عرفہ میں ٹھہرنے کے لیے وقوف عرفہ عرفہ میں ٹھہرنے کے لیے جو وضو کرنا سنت ہے جمرات کو جو پتھر مارتے شیطانوں کو ادھر حج میں تو اسی صورت میں بھی جو ان اس اجتماع میں جانا یا اچھی محفل میں جمع ہونا تو ان تمام چیزوں کے لیے جو وضو کرنا سنت ہے یہ ہو گئے وہ وہ کام جس کو کرنے کے لیے وضو کرنا سنت ہے اب پچھلے اس سے پہلے جو بتائے وہ کام جس کو کرنے کے بعد جو وہ کام جس کو کر لیا پہلے اس کے بعد وضو کرنا وہ کام جس کے بعد وضو وہ کام جس کو کرنے کے بعد وضو کرنا سنت ہے تھے وہ ہم نے بتایا ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے جی دس دس دس بجے دیکھیے یہ چار یہ چھ چیزیں ہیں جو بغیر وضو کرنا حرام ہے اس پہ دھیان دیجیے ابھی ان شاء اللہ وضو کا باب ختم ہو گیا یہ آخری ہے وہ چھ چیزیں جو بغیر وضو کرنا حرام ہے پہلا نماز بغیر وضو نماز پڑھنا حرام ہے دوسرا طواف بغیر وضو طواف کرنا حرام ہے تیسرا سجدہ سجدے کرنا بغیر وضو سجدے کرنا حرام ہے چوتھا جمعہ کے خطبے کو دینا بغیر وضو دینا حرام ہے خطبہ نہیں ہوگا پانچواں مصحف کو اٹھانا قرآن پاک کو اٹھانے کے لیے وضو کرنا فرض ہے بغیر وضو اگر کوئی اٹھائے تو حرام ہوگا اور اسی طرح اس کو چھونا اٹھانا اور چھونا دونوں یہ جو ہے بغیر وضو کرنا حرام ہے یہ ہو گئے تمام یہ وہ چیز ہو گئے جن کو جو بغیر وضو کرنا حرام ہے اب یہ مکمل جو ہے وضو کباب الحمد اللہ کے فضل و کرم سے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رہا کہ ہمارا وضو کباب مکمل ہو گیا چار دن میں یہ چار دن میں یہ جو مکمل ہو یہ مختصر ہوا ہے ابھی اس کی تفصیل اور بھی ہے اگر آپ صرف جو ہے وضو کا باپ کا اگر صرف کورس کرو گے تو اس کا اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا نہیں انشاءاللہ ہم بعد میں کوشش کریں گے اگر وقت ملا تو صرف ایک ایک ایک سیکشن شروع کریں گے صرف وضو کا سیکشن چلائیں گے پہلے ایک سیکشن اس کو اچھے سے وہ مکمل طور پر جو ہے اس کا اس میں لیں گے پورے تفصیل کے ساتھ کریں گے اس کے بعد میں ان شاء اللہ غسل کا کریں گے پھر تیمو محسوس سے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا تو ان یہ سب تمام چیز اپن کریں گے ابھی کسی کا کوئی سوال حضرت جنابت کے حالت میں قرآن مقدس کی تلاوت سننا کیسا اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ سننا کیسا سن سکتے ہیں لیکن صحیح نہیں ایسا کرنا السلام السلام علیکم وعلیکم حضرت بنا وضو کے قرآن مجید اپن جو موبائل میں پڑھتے اس کا کیا حکم ہے قرآن مجید کو بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں لیکن جو ہے احتیاط جی۔ یہ ہے سنت یہ ہے کہ آدمی وضو کر کے جو ہے قرآن شریف کو پڑھے اور رہی بات سنے کی تو بغیر وضو قرآن پاک کو چھونا حرام ہے جی نہیں تو وہی میرا سوال تھا کہ موبائل ہاں۔ ہاتھ میں رہتا ہے اور قرآن ہاں۔ مجید موبائل میں جو قرآن پاک ہوتا ہے جو اپلیکیشن جو ہوتا ہے قرآن پاک کا ہاں۔ تو اس کو جی۔ اوپر سے چنے یہ وضو کی بغیر وضو چنا حرام نہیں ہوگا کیونکہ وہ اصل میں شبائے ہوتی ہے تو اس کو بغیر وضو جی۔ چھو سکتے ہیں لیکن احتیاط یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو ادب ہے وہ با وضو ہو کر اس کو چھونا اس کو پڑھنا ہے اگرچہ موبائل میں ہے تو کیا جی۔ ہوا ادب ہم کو ہر جگہ بجا لانا ہے کیونکہ علم جو ہے ادب سے آتا ہے جتنا ہم ادب کریں گے اللہ سے اتنے ہمارے علم میں برکت دے گا جزاک اللہ شکریہ

وضو تو ٹوٹ جاتا ہے ایسی صورت میں ابھی بتایا اس کا بیان ابھی ہوا آپ میں تھوڑا لیٹ آیا تھا معافی چاہتا ہوں حضرت کچھ وجہ سے نہیں آ سکا تھا تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وضو تو دیکھیے غیر محرم کو چھونے سے وضو تو ٹوٹ جاتا اگر دو غیر محرم کی اگر چمڑی آپس میں مل جائے تو جی۔ اس صورت میں جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن ابھی ایسی صورت میں جو ہے بار بار وضو کرنے کی نوبت آئے گی بار بار آدمی پریشان ہو جائے گا وضو کر کر کے آنا جانا بہت سارے معاملات ہو جائیں گے ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے انور جو یہ تکلیف کر لے ان کے کال پر عمل کر لے تو انشاءاللہ جو وضو باقی رہے گا ان کے کال کے مطابق جی جی شکریہ جزاک اللہ تو نیت کیسا کرنا ہے حضرت ہر نفی کے حساب سے اگر وضو کیے تو تو عمرہ جائیے تو اس میں یہ کرنے کا میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تکلیف کے مطابق جو ہے میں وضو کرتا ہوں یا پھر جو ہے وضو تو کر لیا ہے بعد میں ایسی بات ہے کہ بھائی ایسی صورت میں بچنا بہت مشکل ہو جائے گا وضو کرنے کے بعد میں مسئلہ پیش آیا ہے ایسی صورت میں نیت کر لے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو مسئلہ ہے کہ جس سے وضو نہیں چھٹتا ہے میں اس قول پر عمل کر رہا ہوں اس طرح جو ہے نیت کر لے واہ بتاؤں اچھا، یہ نیت کب تک باقی رہے گی کس وقت تک جب تک بھیڑ ہے اس وقت تک یا جب تک ہم وہ نیت قائم ہے اس وقت تک وہ نیت جب تک وضو جب تک قائم ہے جب تک وہ مسئلہ رہے گا جی حضرت یہ کال کے بعد ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کیا جسم کو ٹچ ہونے کے بعد بھی تو اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اگر آپ عمل کرتے ہو تو نماز وہ نماز پڑھ سکتے بعد میں مشکل نہیں ہوگا جی جی حضرت میرا ایک سوال ہے کہ اب وضو جو کرتے ہیں تو وضو کے کرنے کے ٹائم پہ جب ہاتھ دھوتے تو ہاتھ پہ ہاتھ پہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ہاتھ کے اوپر سے پانی مطلب بہنا مانگتا ہے تو ہم تین بار کرتے اگر تین بار کرنے کے بعد اگر کوئی جگہ ایسی چھوٹ جاتی ہے سمجھو بہتا نہیں تو اس کے اوپر سے ہم ہاتھ پھیر سکتے کیا تیسرے ٹائم پہ نہیں پانی بہانا نہیں پانی تو ہم نے بھی مسئلہ یہی ہوگا بہانا وہاں پہ جرم الادوین مغصول عبادت عبارت ہے ما ان پانی کا بہانا بہ جانا ادوین مبصولین دھوئے جانے والے عزو کو پانی پہنا یہ عبارت ہے اس نے پانی کا بہانا ضروری ہے ملنے سے کام نہیں چلے ہاں، تو اگر تین بار کیا اگر تین بار میں اگر سمجھو ہم کو معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر اس میں یہ سب باقی ہے تو ہم چوتھی بار کر سکتے اس کو مطلب بانی بھائی کے لیے جب تک کہ مکمل آزو نہیں دھویا جاتا ہے چاہے جتنی بار ہو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نا جی لیکن آپ لیکن زیادہ بار کرنے سے یہ بات دھیان میں رکھتے کہیں آدمی وسوسے میں ہو جاتا ہے یا آدمی کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں مسجد میں آپ دیکھو گے تو بار بار ہاتھ دھوتے رہتے ہاتھ دھوتے رہتے چہرہ دھوتے رہتے دیکھیے اس طرح سے ہاں، ہاں۔ کرتے ہی رہتے وہ وہ یہ اصل میں ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس وسوسوں پر دھیان نہ دے ان پر اور چھوڑ کر فوراً آگے بڑھ جائے جی وہ جو دایام الحدث کا مسئلہ ہے جو پیشاب کے بند گرنا یا مزید نکلنا تو اس طرح ری خارج ہوتی ہے وہ بھی دائم الحدث میں آتے ہیں کسی کسی کی ہاں جی۔ بار بار ری خارج ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے تو یہ تو بتائے تھے نا اسی وقت کہ ہوا خارج بھی جی جی جی جی،, جی شکریہ حضرت جی, جی۔ سلام حضرت جب ایک اپنے مسئلہ بتایا کہ اگر جس نے وضو کیا ہے اور وہ اگر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو نیند آ گئی تو وہ نیند میں سپنے میں کدھر چلا گیا اور بعد میں اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو وضو جائے گا نہیں اس کا اس کی نیند تو لگ گئی ہے نا دیکھیے میں اس کے اندر یہ بتایا تھا اگر کوئی سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ مسئلہ آپ دھیان میں رکھے یہ آپ کو یاد ہو گیا سونے سے ہاں۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی شخص اس طرح سے ایک دم اچھے سے دبا کر دم اچھے سے بیٹھ جائے کوئی شخص اچھے سے یعنی اپنے ہاں۔ مقاد کو جو ہے اپنی سورین کو ایک دم اچھے سے دبا کر بیٹھ جائے ہاں۔ اب دبانے کے بعد بیٹھنے کے بعد وہ سو گیا اب سونے کے بعد میں خواب میں چاہے وہ جہاں جائے کوئی دنیا وہ گھوم کر آ جائے خواب میں جب اٹھا ہے تو وہ اسی حالت میں ہے تو اسی صورت میں جو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا وضو باقی رہے گا تو کتنا بھی ٹائم مطلب ایک گھنٹہ نیند لی مطلب ایک گھنٹہ ہو گیا آدھا گھنٹہ ہو گیا چوبیس ٹھیک لیکن وہ اٹھتے وقت حالت میں اٹھتے وقت جب اٹھے گا وہ تو جس حالت میں وہ رہے گا وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے جو کس حالت میں اس کا مکان جو ہے اس کی سرین یعنی کہ زمین سے ہٹی ہوئی ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا ہٹی ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ہٹی ہوئی نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا جی اگر کوئی شخص ایسا ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جی۔ وہ مکات کو دبا کر سویا ہے اب وہ چاہے جی۔ جتنے دیر تک سوئے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس وقت جب وہ اٹھ کر یہ دیکھے گا کہ وہ کس حالت میں اگر اس کا مقعد جو ہے وہ سوتے وقت جس حالت میں تھا اس حالت میں نہیں ہے اٹھتے وقت میں تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر اسی حالت میں جس حالت میں سویا اسی حالت میں وہ اٹھا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جی مان لیجیے اگر کار میں ٹریول کر رہے اور کار میں بیٹھے بیٹھے اگر کوئی سو گیا تو بیک سپورٹ بھی اس نے لیا ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا چودین تو دبا کے بیٹھا ہے لیکن ہاں جی اگر بیک سپورٹ لینے کے بعد بھی اگر وہ دبا کے تم اچھے طریقے سے دبا کر بیٹھا ہے اور اٹھتے وقت تو اسی حالت میں پایا گیا جس حالت میں بیٹھا تھا تو اسی صورت میں جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا ابھی ایسی صورت ایک منٹ ابھی کوئی ایسا شخص ہے جو جو ہے مطلب کار میں آرام سے سیٹ کو پیچھے کر کے آرام سے وہ کر کے وہ ہو جائے تو ایسی صورت میں نہیں چلے گا کہ وہ لیٹنا ہو جائے گا سمجھ میں آئی بات تو ایسی صورت میں وضو اس کا ٹوٹ جائے گا اس کا وضو باقی نہیں رہے گا اگر وہ ذرا بھی اس کا مقد اس کا اٹھا ہوا رہے گا کیونکہ سونے کی حالت میں جو ہے مقد اٹھ جاتا ہے اگر آدمی تھوڑا لیٹنے کی کوشش کرے تو دیکھا جائے مقد اٹھ جاتا ہے خاص جو ہے چپکا ہوا نہیں رہتا ہے جی ہاں آپ کا سوال یعنی ریکلائنر سیٹ ہوگی تو اس میں وضو ٹوٹ جائے گا ریکلائنر اگر سیٹ ہوئی تو یعنی پیچھے کے جی، جی۔ جو اس میں وضو ٹوٹ جائے گا نہیں اگر جی۔ اس میں بھی آپ اس انداز سے سوئے سوال یہ تھا کہ اس میں بھی آپ اگر اس انداز سے سوئے ہو کہ آپ کا مقاد جو اٹھا ہوا نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کا وضو باقی لگا مقاد اٹھا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا پھر تو اس میں دھیان آدمی یہی رکھے کہ آدمی اگر تم زیادہ لیٹ کر سونے جائے گا تو اس سے جو ہوا خارج ہونے کے چانسز ہے نیند میں ہو جائیں گے آپ کو معلوم نہیں پڑے گا تو اس سے جو مقد بھی اٹھ جائے گا اگر آپ زیادہ ٹیکا لگاؤں گے تو اس وجہ سے سونا ہے تو جی۔ آرام سے سو جائیے نا چھوٹ ہے نا یہاں پر تو سو جائیے آرام سے بیٹھ کر جی حضرت دوسرا سوال یہ کہ غسل کرتے وقت اگر ہاتھیلیوں کا اندرونی حصہ شرمگاہ کو لگ جائے تو کیا وضو کرنا ہوگا غسل کے دوران ہتھولی ہتھیلی کا اندرونی حصہ یہ جی جی اس کو اندرونی یہ باطنی حصہ اندرونی حصہ اس کو بولتے ہاں، ہیں اگر یہ لگ جائے تو وضو کرنا باطنی ہاں یہی اسی اسی کو بات نہیں بولتے اندرونی بات نہیں اسی کو ہے اگر یہ لگ جائے یہاں کا حصہ جی۔ یہاں یہ یہ جی۔ چاہے جو لگ جائے وضو نہیں ٹوٹے گا صرف یہ جی۔ یہ لگا تو وضو ٹوٹ جائے گا تو غسل کے وقت کے لیے بھی یہی حکم ہے کیونکہ اگر جیسا آپ نے بتایا تھا اگر کسی نے مکمل غسل لے لیا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے تو اب اگر اس صورت میں غسل لیتے وقت ہم جو ہے صابن لگا رہے پھر اس کے بعد پانی بہانے کے لیے ہم نے شرم گاہ کو چھوا تو اس صورت میں کیا ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا میں واپس بولی نا کیا بولے جی عبد السلام بھائی پھر پھر سے بولیے کیا بولے آپ کا سوال کیا تھا واپس کیجیے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غسل لیتے وقت اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے ہاتھوں کا یعنی اندرونی حصہ جو ہے تو جی. اس میں واپس سے وضو کرنا ہوگا جیسا آپ نے کل بتایا تھا کہ اگر کسی نے مکمل غسل لے لیا ہے تو اسے وضو کی حاجت نہیں ہے وضو کرنا صرف سنت ہے اس حالت جی. میں نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا اس صورت میں دیکھیے ابھی کل ان شاء اللہ ایک چیز آئے گی غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں اس اس کے اندر کا پورا مکمل بیان ہوگا ان شاء اللہ تو آپ کو میں آج بتا دوں آپ کے سوال کے حساب سے کہ جی۔ غسل کی سنت میں سے یہ ہے کہ آدمی جی۔ غسل کرنے سے پہلے وضو کرے اب وہ وضو کو جو ہے غسل کے آخر تک بچا کر رکھے یہ سنت ہے اس کے لیے اگر جی۔ اس اس کا کا بیچ میں وضو ٹوٹ گیا تو کوئی مشکل نہیں ہے غسل تو آپ کا ہو جائے گا لیکن بہتر ہے واپس غسل اگر آپ مطلب مکمل آپ کو غسل جو ہے سنت با وضو ہو کر آپ کو گزارنا ہے تو وضو کر لیجیے اچھا ہے ماشاء اللہ حضرت میرا سوال یہ تھا جیسے ابھی زید کو نماز کے لیے جانا ہے مان لیجئے کہ عیدین کی نماز کے لیے عیدین کے دن کا غسل کر رہا ہے یا جمعہ کے لیے سنت غسل کر رہا ہے تو اس حالت میں جی۔ کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا پہلے تو اس نے سنت وضو کیا تھا لیکن غسل کرتے وقت اب کو یہاں پہ حصہ گیا یہاں سنت وضو کا اعتبار نہیں ہے فرض وضو کا اعتبار ہوگا نماز جی نماز جو سنت وضو سے نہیں ہوتی ہے فرض وضو سے ہوتی ہے تو وہی میرا سوال ہے کہ یہاں پہ یعنی دوبارہ وضو کرنا ہوگا جی اگر وضو نہیں ہے اگر اس نے نیت جو فرض فرض وضو کی اس نے نیت کیا ہے غسل سے پہلے ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے ایسی صورت میں اس کا وضو اگر نہیں ٹوٹا غسل کے درمیان میں تو اسی صورت میں جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے ایک مسئلہ اگر کسی نے جو ہے سنت غسل کی نیت سے وضو کیا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو یہ جو وضو ہے نا یہ سنت غسل کے لیے وضو ہے یہ نماز کے لیے وضو نہیں ہے سمجھ میں بس کیونکہ آپ نے جو نویتو سنت سنن الغسل نویتو سنت الغسل آپ نے یہ نیت کی ہو تو ایسی صورت میں وہ جو نیت ہوگی غسل کی وہ وضو کی یہ سنت للغسل آپ نے یہ نیت کی کہ میں نے سنت وضو کی نیت کیا غسل کے لیے ٹھیک ہے اب یہ جو سنت وضو کی جو نیت ہے یہ خاص غسل کے لیے نماز کے لیے نہیں ہے تو اسی صورت میں آپ کو غسل کرنے کے بعد میں جو پھر سے آپ کو فرض وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے اگر زید نے فرض وضو کی نیت کیا تھا اور سنت غسل کی نیت کیا تھا تو چلے گا نا تو اس میں اگر غسل کے دوران اگر کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا جی جی جی وضو ٹوٹ جائے گا یہ تو شروع میں میں بتایا نا جی جی اور کوئی سوال جب کپڑا ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا پھر نہیں ایسا دیکھا جائے تو آدمی جو ہے دن بھر جو ہے صبح سے شام وہاں پہ نہیں شرمگاہ پہ ہاتھ لگتا رہتا ہے آدمی کا کھجانے کے حساب سے یا کسی اور معاملات کی وجہ سے آدمی کا ہاتھ جو ہے کپڑے کے اوپر شرمگاہ پہ ہاتھ لگتا رہتا ہے ایسی صورت میں دیکھا جائے آدمی کو جو ہے دن بھر آدمی وضو ہی کرتا رہے گا ہمام بھی رہے گا وہ بھاری نہیں نکلے گا تو کپڑے کے اوپر سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے حضرت جی بولیے بیوی کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا جی بیوی کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ بہت لیٹ ہے آپ کے کافی مسائل آج کے چھوٹ گئے جی یہ سب مسائل یہ ریکارڈنگ تیار ہے انشاءاللہ وہ ہمارے عارف بھائی جو ہے ان شاء اللہ گروپ پر بھیجیں گے آپ گروپ سے جو ہے اس کو لے لیجیے گا جی، جی، جزاک اللہ ابھی میرا آپ لوگ سے سوال ہے دو تین سوال ہے میرے آپ لوگ سے کہ اگر نجاست لگ جائے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں لگے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا سوہیل بھائی بس اتنی جگہ کو دھویا جائے گا سوہیل بھائی جی عدت جی اگر نجاست لگ جائے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں نہیں ٹوٹے گا وجہ اس کی وضو کے نہیں آتا ہے جی نواقی سے وضو صرف چار ہیں جی کون کون سے ہیں ایک آگے یا پیچھے کی شرم اگر مانی کے علاوہ کسی چیز کا نکل جانا جی دوسرا دوسرا آپ نے یہ جو پنجا ہتھیلی کا آگے والا حصہ ہاں۔ اس سے اپنی شرمگاہ کو چھونا اگر کسی اور کی کو چھوے تو تو بھی ٹوٹ جائے گا جی اچھا، بچے کی اگر بچے کے اسٹار لگائے تو تو بھی ٹوٹ جائے گا اس کے بارے جی۔ میں نہیں علم ہے حضرت جی آج کا وہ سن لیجیے آپ آڈیو ان شاء اللہ سمجھ میں آ جائے گا تیسرا جی اور تیسرا غیر محرم کو چھونے سے غیر محرم کون چھوٹی بچی جن سے شادی کر سکتے وہ غیر محرم ہے ہاں ٹھیک ہے غیر محرم میں کون شمار شمارانی یعنی چھوٹی سی جو پانچ سال کی بچی ہے اس کو بھی چھونے سے بڑے بڑے محرم بالک بالک ہونا چاہیے میرے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے یعنی اتنا بڑا ہو اتنا بڑا لڑکا یا لڑکی ہو جو تمیز رکھتے ہو اب ایسی صورت میں جو ہے ان کو چھونے سے ان کی اگر آپس میں دونوں کی چمڑی سے چمڑی مل جائے دونوں غیر مرم مرد اور عورت کی اگر چمڑی سے چمڑی مل جائے تو اس سے جو وضو ٹوٹ جائے گا چاہے ہاتھ لگے گال لگے یا چاہے جول لگے چمڑی سے چمڑی سے چمڑی ملنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جی اور چوتھا ہوش زائل ہونے سے جی عقل زائل ہونے سے عقل زائل ہونا بے ہوشی جی, جی، تو عقل اگر آدمی کی زائل ہو جائے یعنی تمیز جو ہے چلی جائے اس کی وہ جو ہے کچھ امتیاز نہ کر پائے کسی چیز میں کون میرے سامنے کھڑا ہے یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن اس میں یہ بتایا جیسے جی، کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر اگر نشے کی شروعات ہے یعنی یہ ہے کہ وہ نشے میں اب تک پورے طریقے سے گیا نہیں اس کی اس کی عقل ظاہر نہیں ہوئی ہے نشے میں تو ہو گیا ہے اب جو لیکن اس کو جو پورا سب کچھ سمجھ سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح وہ بغیر نشے کے رہتا تھا اسی طرح اس کو نشے کی حالت میں بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک عقل ظاہر نہیں ہوگی جب تک وضو نہیں ٹوٹے گا اچھا حضرت کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو نشا کرنے کے بعد زیادہ ہوش میں آتے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا جی جزاک اللہ لیکن نشہ کرنا حرام ہے اب یہ ایسا جی، جی۔ اب کہیں ابھی ابھی آپ کہیں جا کے لوگوں کا ایسا نہ پتا کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو ایسی صورت میں جو نشہ کر سکتے ٹھیک ہے نشا کرنا جی، حرام ہے نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے نا جی جی گروپ کے اندر ہمارا جو رضا بھائی جو ہے وہ اچھے سے سوال کرتے اس سے ہمیں بھی بہت خوشی ہو جاتی ہے آج لیکن لیٹ آئے تھوڑا کل بھی جلدی چلے گئے تھے جی حضرت یہ تھوڑا شاپ پہ بیٹھتا ہوں یہ ٹائم پہ ایڈجسٹمنٹ کرتا ہوں کیسے بھی نہیں تو بہت اچھا, اچھا۔ لگتا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ ہے اللہ ہم سب کو جو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین جزاک اللہ حضرت جی حضرت یہ وضو جو کرتے وضو کرتے ٹائم ہم نے نیت کی اس کے بعد ہاتھ دھونے کی دعا ہے سر کو پانی لگانے کے بعد دعا ہے یہ سب دعا اگر جی۔ یاد نہیں تو اس ٹائم کیا پڑھ سکتے ہیں یہ بتائیں نا یہ ہر عذاب کو دھوتے وقت جیسے کل سنت میں جب میں بتا رہا تھا ہر آذاب کو دھوتے وقت جو ہے وضو کے تمام جب جو جو آزو دھوئیں گے اس وقت جو ہے تین بار جو ہے تیسرا یہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے اشہد اللہ اللہ وحد اللہ شریف و اشہد اللہ محمد عبدہ دہ رسول یہ پورا مکمل پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ ہاں۔ کے نزدیک جیسے مسئلہ ہے نماز کے حالت میں اگر کسی نے اتنے زور سے ہنسا کہ خود کے کانوں تک بھی آواز آئی اور دوسروں تک بھی آواز آئی تو اس حالت میں وضو ٹوٹ جاتی تو کیا شافائی میں بھی یہ مسئلہ ہے شافائی میں کہکا لگا جیسے آج یہ بتایا میں کہکا اگر کسی نے لگا دیا زور سے یعنی جی۔ کہ ہنسا وہ تو ایسی جی۔ صورت میں جو اس کے لیے وضو کرنا سنت ہے وضو نہیں ٹوٹے گا تو اس میں کتنی آواز ہے اس کی کچھ مقدار ہے کہ خود کے کانوں تک آئی یا مطلب باجو میں جو کھڑا ہے آدمی خود سن لے آزو بازو والا جو ہے سن لے کہے کا وہی ہوتا ہے جو آدمی خود خود سمجھے کہ ہنس رہا ہے یا بازو والا سمجھے کہ ہنس رہا ہے وہی کہے کا ہے جی اور نماز کا کیا حکم ہوگا نماز ٹوٹ جائے گی نماز تو باطل ہو جائے گی کہے کیسے کیونکہ جی۔ آواز نکلتی ہے جی۔ اس وجہ سے حضرت جی دائم الحدث والے کے پیچھے جو صحت مند انسان ہے اس کی نماز ہوگی کیا نماز تو ہو جائے گی جی جی ٹھیک ہے شاید فون کرنے والا ہے تو اس سے پہلے جو ہے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ہم سب کو جو ہے اپنے فضل و کرم سے علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آمین سب سے دین و سنیت کا کام شافعی مسلک کا کام خلوص اللہیت کے ساتھ لے اور ہم ہاں، سب کو ہاں، ہاں، اللہ عز و جل علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کی ہر جائز دینے کی دعا کو قبول کروں وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی محمد و علی آلہ و صحبی اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل إن الله وملائكته يسلون على النبي صلى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما دين الجود والكرم من بالعلم والحلم والحكم وعلي وصحابي وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله